呃 لا لا ل سو لو لا ہو جائے گانے ہو تو ہی تو ہو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر سوئی تو آئے نظر دیکھو جدر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس کلمے میں اللہ تعالیٰ میں اور اس کلمے میں کوئی پردہ نہیں ہے ڈائریکٹ آسمان کو چیڑتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے والا خاندو جس جی، میں صاف کی حضرت والا کو یہ اتر بہت پسند تھا شوامت اللہ ہے خوشبو لا کے ذکر کرنے میں مزہ آیا تھا اس اتنے بڑی روحانیت ہے ٹیشو سے بھی خوشبو آتی رہتی تھی کپڑوں سے بھی اور ذکر ایسا کریں جیسے میں بھوکا پیاسا ہوں اللہ کا نام لے رہا ہوں اور یہ بھی سوچیں ذکر سے کیا ملتا ہے ذاکر کل واقف الباب ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے دروازے بھی کھڑا ہوا ہے ذکر کی فضیلت بتا رہا ہوں جتنے لوگ ہیں میرے سب مریض سب کو ذکر کا ضروری ہے فضا پڑھتے ہی تھوڑا دس منٹ بیٹھے ذکر کرتے آپ کو بھی نیند نہیں آئی رات کو نیند آئی تھی رات کو ہے بہرحال اگر کسی کو دماغ میں خشکی آ رہی ہے صرف میرا ذکر سن رہے ہو اور اس کو ہمت ہے وہ کر لیں ذکر میں تو مزہ آتا ہے نہیں عام لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے تو ایک مرید کو کتنا مزہ آنا چاہیے ذکر میں مزہ لے کے ذکر کرو لا الہ الا اللہ لا الہ سب سوچو سارا سارا نور بن جائے میرا دل میں آ کے سارا نور بن جائے ذکر سے نور ہی بنے گا اور کیا بنے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اور جس کو سر میں درد ہو رہا ہے تو صرف سن لے اور لیٹ بھی سکتے ہیں لا لملہ لم لم لا لا لا لا لا لا لا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم رسائی کے کدھر تھے آپ تو ذکر لوگ بولتے ہیں ذکر سے کیا ملا ارے بھائی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو اپنے ذکر میں در کر رہا ہے اتنی بڑی بات ہے ہماری زبان یعنی گواہ بن رہی ہے ابھی کما لو میری جہاں کمانے کے دن ہے ذکر میں تو عام لوگوں کو ہی مزہ آتا ہے یہ بات برابر آئی ہے یعنی عام جو لوگ خاص فاضر بھی ہوتے ہیں گاڑی ملے بھی ذکر تصویر کما رہے ہوتے ہیں عاشق کو اللہ کے عاشق جو بننے جا رہے ہیں یا جو مریض ہوگا ان کو کتنا مزہ آنا چاہیے عاشقانہ ذکر کرنا چاہیے کچھ پوسا ذکر کیوں کرتے ہو عاشقانہ ذکر کرو روزانہ یہ گاڑی لا الہ دھیان کہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ بیٹھے گا چین سے اگر کام بھی کیا کریں گے پر گناہ نکل سکے مگر پجرے میں پھڑ پھڑائے جائیں دنیاوی سوچ کیا سوچتا ہے اللہ کے ذکر کے اب ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں تعالیٰ فرماتے ہیں انڈا ڈبل روٹی مکھن کی فکر مت کرو اللہ کا نام لو خالق مشرق و خالق مغرب کا نام لو سارے کام اللہ تعالیٰ بنائیں گے صبح ہی صبح تو محبت سے اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں سائی توکل شاہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ سے فرماتے تھے مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے خدا کی قسم مولوی جی میرا منہ میٹھا ہو جاوے سارے عالم کے گنوں کا رس پیدا کرنے والا ہے سارے عالم کی لہلاؤں کو حسن کی بھیک دینے والا ہے اور سارے عالم کے مسئلے حل کرنے والا ہے سارے خالق ہر چیز کے مسئلے کے حل اللہ کے پاس ہے اس کا نام لیں گے ہمارے کام نہیں بنائے گا ٹولے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام <laughs> اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشا کیا کرو اللہ کے نام میں بڑا مزہ ہے اور ادھر آ کے آ کے رکھو تو ہانی کہیں اور بیچ میں یہ فاصلے چھوڑے اچھی بات تھوڑی قریب آنا چاہیے ڈرنے کے بات ہے ڈرنا چاہیے ڈرتے تھوڑی تو اللہ کا نام عاشقانہ لیا والا ہمارے یہ سوچو کہ عرش اعظم سے لے کر زمین تک شربت روح افزا بھر گیا ہے جیسا مزہ آئے گا اس وقت گرمی میں کچھ شدید گرمی میں ٹھنڈو جام جا رہے ہوں بالکل دھوپ سر پر ہو کوئی ہمیں روح افزا ٹھنڈا سا پلا دے اتنا مزہ آئے گا اس وقت ایسا مجھے مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے تو اور یہ سوچیے رومی نہ اللہ فرماتے ہیں میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے ایسا مجھے مزہ آتا ہے اللہ کا نام میں بال بال میٹھا ہو جاتا ہے اور اس طرح اللہ پھینس کے کہیں گے اللہ اور آہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے آہ اور اللہ جب خون تمنا کرتے ہیں حسرتوں کا خون پیتے ہیں خون حسرت کرتے ہیں تمناؤں کا خون کرتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں ہر قدم پر نظر چکاتے ہیں تو آہ نکل جاتی ہے آہ اور اللہ میں کوئی فاصلے نہیں ہے اور دیکھیے بھائی حضرت والا چاہتے تھے میں اولیا صدیقی خط انتہا کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے عام مولوی نہیں بننا ہمیں اولیا نہیں خط امتحان عام صالح بننا بھی نہیں کہ ہم لوگ سب سولے ہیں آپ لوگ سب یہی امت آپ کو بڑے بڑے و فتو دینے والے کہیں گے آپ کو سولے لوگ اولیا صدیقی خط انتہا پہ پہنچنا ہے والا یہ چاہتے تھے اولیا کی خط انتہا والوں کو عاشقانہ ذکر کرنا چاہیے تو حضرت والا بہت عاشقانہ ذکر فرماتے تھے پہلے اللہ میں جلدہ جلالو کہنا واجب ہے اور حضرت والا میر صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی میر صاحب ذرا عاشقانہ ذکر کیا کروں اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے ویسے بھی اثر کرے گا میں ذرا عاشقانہ لیا کروں اور سبق المفردون سبقت لے گئے وہ لوگ یعنی بازی لے گئے جیت گئے وہ لوگ جو عاشقانہ ذکر کرتے ہیں یعنی جب ذکر کرتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں اللہ جل نعرہ مستانہ خوش آئے دم تاول جانا بائے دم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور اللہ اللہ اللہ ہیں اللہ شہبت جے کشت نور خدا خود ہی سوال کیا شہوت کی آگ جے کشت کیا بجائے گی نور خدا اللہ کا نور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 حضرت شاہ پوربی روحتوں پہ فرماتے ہیں دنیا میں آخر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی سو فیصد یقین کے ساتھ پڑے گا ہم اور غم کے لیے کافی ہو جائیں گے جتنے غم آتے ہیں دنیا میں کافی ہو جائیں گے صرف سات کا مطلب پڑھنا चलते फिरते ही पढ़ सकते हैं उसी को हसबी अल्लाह इला अलह तवक्ल रबाशराजीम हसबी अल्लाह इला अलह तवक्ल रबाशराजीम رب العرش इला अलह तवक्ल لا हसबी الا इला عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو وهو رب رب العرش العظيم الله لا هو عليه العرش العظيم اور یہ جو پڑھ لے گا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 گزرے ہمت دے طاقت دے راحت دے عافیت دے سکون دے مال دے مال و صالح دے نیک صالح اولاد دے نیک سوال فرما اور اللہ والا بنا دے اللہ والے قیامت تک ہماری نسلوں میں سارے اللہ والے پیدا ہوں بڑے بڑے اللہ والے بڑی بڑی رابعہ مسلم <laughs> اور کوئی ایک بھی گمراہ نہ ہو اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے خون تمنا کرنے کی توفیق عطا فرما نیند کا غلط غلبہ ہے اے اللہ آپ اپنا محبت کا غلبہ تھا فرما دیجیے عشق کی آگ لگا دیجیے اختر کشن لب کو الہی عشق کا ایک سمندر پلا دیجیے اے اللہ ہم سب کو طاقت اور ہمت دے دے کمزوری کماظیر ہو گئے ہم لوگ بہت زیادہ کمزور جوان تو پہلے بڑے تگڑے ہوتے تھے اے اللہ سب تگڑے سب جو ہیں کمزور ہو گئے ہم سب کو طاقت اور ہمت دے دیجیے اور یا اللہ خوب طاقت اور عافیت اور سکون قلب عطا فرما جمعیت القلب قلب عطا فرما خاص فضل فرما دیجیے آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے اللہ تعالیٰ نیند میں برکت وقت میں برکت مال میں برکت عزت عطا فرما راحت عطا فرما دنیاوی جتنی لذتیں ہمیں عطا فرما آخرت کی لذتیں عطا فرما اپنے نام کی لذتیں عطا فرما مٹھاس عطا فرما ہر کام کے لیے آپ کافی ہو جائیے علیہ صلی اللہ بھی کافی نبدہ آپ نے فرمایا تو ہم بندوں کے لیے تو فرمایا کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں یقیناً آپ کافی ہیں آپ ہم سب کے لیے کافی ہو جائیے پوری امت مسلمہ کے لیے کافی ہو جائیے آپ ہمارے وکیل ہیں آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں آپ کا نام لیا دنیا و آخرت کے سارے کام ہمارے بنا دے اللہ اس میں اعظم ہے اس کے صدقے یا اللہ جتنی ہماری سب کی گھروں میں جتنے دوستوں کی پریشانیاں ہیں اس اس میں اعظم اللہ کے کے سارے کام بنا دے چٹکی میں بنا دے کن فیقون سے پہلے ہی بنا دے آپ تو کن فیقون کے بھی محتاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ اور سارے دنیا کے جتنے لوگ پریشان ہیں جتنے بیمار ہیں سب کو اپنے کن فیقون کی تجلی سے مکمل عطا فرما قرضوں کا غیب سے انتظام فرما پیسوں کی بارش فرما مگر یہ پیسوں کی بارش آپ سے غفلت میں نہ ڈال دیں بلکہ اس کو ہم دین کے اوپر لگا دیں کھپا دیں اپنے بیوی بچوں کا خرچ کریں جائز جگہ خرچ کریں مگر یا اللہ کچھ لوگوں کے لیے پیسے کی بہتات ان سے اللہ سے غفلت کا سبب بن جاتی ہے ہرس اور حوث سے بچا لیجئے مگر اس پیسے کو آپ کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے اور یا اللہ رسک ایسی جگہ جو تقوا کے آپ نے وعدے فرمائے ہیں جو تقوا سے رہتا ہے ایسی جگہ سے رسک ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں آپ سے بھیک مانگتے ہیں ایسی جگہ سے رسک دے دیں جہاں سے گمان نہ ہو اور سارے سارے کام کو ساری مشکلات کو آسانیوں سے بدل دیجیے ہر مصیبت سے اخرج اور مزید مخرج عطا فرما دیجیے حیات طیبہ عطا فرما دیجیے ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے اور سکون قلب عطا فرما دیجیے اور آپ جو اللہ والا بنتا ہے اس کو آپ اپنا ولی بنا لیتے ہیں ہم سب کو اپنا ولی بنا لیں اور ولی سے اونچا اولیا سے یقینی فتح انتہا تک پہنچا دیجیے اور اخلاق رضیلہ کو سارے جتنے ہمارے گندے گندے اخلاق بھرے ہوئے ہیں سارے گندے اخلاق کنورٹ فرما دے مبدل فرما دے تبدیل فرما دے اچھے اخلاق سے سارے بدل دیجیے اللہ بغض اور کینہ اور حسد اور عداوت اور یا اللہ تکبر و جب مال کی محبت دنیا کی محبت ساری برائیوں کو یا اللہ نیکیوں سے بدل دیجیے ان سارے ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ سب تباہ و برباد فرما دے اور معاف فرما دے مطلب یہ ہے کہ سب سے نجات دے دیجیے اور ہمت دے دے بہت سے لوگ نیند آ رہی ہے جھوم رہے ہیں <laughs> اپنے نام کی لذت بھی عطا فرما عطا فرما اپنے نام میں جھومنا عطا فرما ہر وقت ہمارا دل آپ سے جڑا رہے چاہے ہم ہسپتال میں ہوں یونیورسٹی میں کالج میں دفتر میں سڑکوں پہ تنہا ہو اکیلے ہوں اس وقت بھی دل ہمارا آپ سے جڑا رہے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو اور اگر اللہ نہ کرے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو مایوسی سے بچا اور توبہ کی توفیق عطا فرما اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما اور مرتے دم تک اپنے شیخ سے چپکا کے رکھی اس کے عطا فرما شیخ کا عشق عطا فرما فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ فرما دیجئے اے اللہ اپنے نام کی لذت اور مٹھاس عطا فرما دیجئے ہماری ہر سانس آپ سے فدا ہو ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے اور یا اللہ میاں میاں بیوی میں آپس میں محبت قائم فرما دیجئے یہ شیطان کی چالوں سے حفاظت فرما دیجئے گھروں کو جوڑ دیجئے اے اللہ دلوں میں محبت قائم فرما دیجئے ہم سب میاں بیوی میں آپس جتنے ہمارے ہماری بیوی اور ہیں شوہر اور بیوی ہے ان میں آپ سے محبت قائم فرما دیجیے اور بہت سے لوگ شہوت کے مریض زبردست شدید تقاضے ہو رہے ہیں پریشان ہیں تو تقاضے ہونے سے پریشان تھوڑی ہونا ہے اس شہوت کے غلبے کو مغلوب فرما دے اور اپنی نام کی لذت اور مٹھاس ادا فرما دے اے اللہ کتنا ہی حرام تقاضا اس حرام تقاضے کو دبانے کی توفیق ادا فرما دیجیے اور کرکٹ میچ دیکھنے سننے اور اس کے فکر کرنے سے بچا لیجیے اور فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ میسیجوں پہ حرام کاریوں سے بچا لیجیے اللہ کرکٹ اور موبائل کی حرام کاریوں سے حفاظت فرما دیجیے بس آپ اپنا بنا لیجیے صلی اللہ علیہ نبی رمی عام بیٹھے رہے کہاں جا رہے ہیں بہت شدید نیند آئی ہے نکل <laughs> نکل کے بارے میں اگر آپ اللہ کے گلی سے نکلنا چاہتے ہیں نکل جاؤ جاؤ ہمارا جلدی کرو سکون کہیں نہیں مل جائے گا سوائے اللہ کے علاوہ کہیں سکون نہیں کہیں دنیا میں سو فیصد گارنٹی دے رہا ہوں کے لوا لو میرے ساتھ کہیں بھی سکون نہیں ہے کا شعر ہے مجھے تو سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر پھر ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بنا نکل نکل کے مار ہو اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے کو محبت و معرفت کی باتیں کچھ کچھ دل میں کچھ محسوس ہوئی جی۔ نیند آ رہی ہے مجھے نیند آ رہی ہے مجھے <laughs> مجھے سونے دو سونا ہے سکینہ نازل ہوتا ہے سکینہ جو ہے سکینہ ہوتا ہے کسی لڑکی کا نام تھوڑی ہوتا ہے عبد اللہ سے حضرات آرام فرمائیے میں اپنے دادا سے مل کر آتا ہوں ادھر میں بھائی سخت نہیں آ گئی بہت سخت نہیں کرنے میں بہت زبردست شدت والی کرتے ویسے تو اپنے گھر میں تو سو ہی آنا چاہیے یہ اللہ والا قدموں میں ایسے موقع کم ملیں گے اتنا قریب رہنے کا موقع شیخ سے کم ملے گا تو اللہ بس ابھی ہم زیادہ بیدار ہیں اللہ مجھے ہمت دے دیں میں بھی زیادہ بیدار ہوں نیند کو ختم کروا دیجیے دعا مانگتے ہیں تو چھٹی سکتے اللہ تعالیٰ آپ اس طرح یوں کر لیتے ہیں یوں کرتے ہیں ایسے موقع کہاں ملیں گے ابھی اتنی تیز والی شراب میں محبت کہاں ملنے والی دیکھ لو پورے حیدرآباد میں جاؤ دیکھ لو گھومو غزالہ کوئی اتنے قریب رہنے والا کہاں ملے گا شیخ سے جتنا اس سے رکھا جائے کم کبھی کبھی اللہ والے ہم کے غلام اللہ تعالیٰ ہی ناز ناز مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہی کہلوا دیتا ہے ایسی بات ہے میں تو شیخ کہہ سکتا ہے ناز کا مووی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی چھٹی ہو سکتا ہے کو زلزلہ شدید ان کے دلوں کو اس زلزلہ تاری ہو چکا اور وہ القلوب قلوب الحناجر اور ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے ایسے غم بھی آتے ہیں ہزار کا شعر صفحہ ہستی پہ میرے ایسے افسانے بھی ہیں اف تصور سے کلیجے منہ کو آ جاتے بھی ہیں سب ہستی میں میرے ایسے افسانے بھی ہیں اس تصور سے کلیجے منہ کو ہیں سب کے ساتھ ایسے موقع آتے ہیں تو راضی برآ رہے اللہ سے مانگے گڑ گڑائے اور قرب پڑھنا چاہیے اللہ سے مصیبت تو اللہ سے خود پڑھنے کے لیے ہوتی ہے <laughs> اس میں ہمارا ہی تو فائدہ ہے مگر اس کا حل بھی تلاش کریں